سمورا بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سام عربوں کے جد امجد ہیں اور یافس رومیوں کے اور حام حبشیوں کے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکتیس یہ حدیث ضعیف ہے